أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شرح نفسه فأولئك هم المفلحون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شر ما في الرجل خالع او کما قال علیہ السلام میں حضرات کے سامنے قرآن پاک سورت الحشر کی ایک آیت کا ٹکڑا اور سنن نبی داؤد کی ایک حدیث جو بسند صحیح منصور ہے میں نے پڑھی ہے اور آج انشاءاللہ اللہ اس آیت اور اس حدیث پر گفتگو ہم کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اسلام لا لینے کے بعد مسلمان بن جانے کے بعد بھی جہنم سے بچنے جنت حاصل کرنے عذاب الہی سے نجات پانے کی کچھ مزید شرائط اور احکام اور اعمال اللہ تعالیٰ نے متعین کی تھی جب وہ سارے اعمال ہم بجا لائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں عذاب سے بچائے گا اور ہمیں کامیاب بنائے گا انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کا تذکر رب العالمین نے قرآن پاک کی عیسائیت میں کیا فرمایا مئی یو کشو حنفسی جو انسان نفس کے شخ سے بچا لیا گیا شخ جس شخص کو شوہ جو جس شخص نے اپنے آپ کو شوہ سے بچایا ادا یہ مفل ہو یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور کامیاب ہوں گے دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں شوہ سے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا کامیابی اس انسان کو ہوگی جو اپنے آپ کو شوہ سے بچائے گی شین اور ہا شو شو کس کو کہتے ہیں شو کا تین مانا بتایا گیا ہے نمبر ایک جب کسی انسان میں انتہائی درجے کا شہ انتہائی درجے کی بخیلی اور کنجوسی پائی جائے یعنی جس کو آپ کہتے ہیں انتہا درجے کا بخیل اور کنجوس جو ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے شو ایک تو ہے بکیل چھوٹا موٹا معمولی کا کبھی کبھار کنجوسی کرتا ہے اور یہ ہے جو کنجوسی کی بالکل بکیلی کی انتہا کو پہنچ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں شو ایک مانا کے دوسرا مانا کیا ہے بکیلی کہتے ہیں انسان کنجوس ہو انسان اگر صرف کنجوس ہے مال خرچ کرنے میں بچتا ہے اور سوچتا ہے اگر اتنا مسجد میں دے دیں گے اتنا مدرسے میں دے دیں گے اتنا غریبوں میں صدقہ کر دیں گے تو میرا مال اتنا ختم ہو جائے گا خرچ ہو جائے گا گھٹ جائے گا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے بخیلی بخیل شو کس کو کہتے ہیں جب دو چیزیں بخیل بھی ہو اور گائے درجے حریص اور لالچی بھی ہو اس کو کہتے ہیں شو انتہائی درجے کا بخیل ہے اور بخیل ہی کی طرح انتہائی درجے کا لالچی اور حریف بھی آپ کے پاس اگر کوئی اچھی چیز دیکھتا تو سوچتا ہے اس کو کیسے حاصل کر لیں وہ نہیں چاہتا کہ ہاں کوئی اچھی چیز کسی اور کو ملے دنیا کی ہر لالچ تمام اگر بکیلی کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے شر تیسرا معنی بخیلی کا تعلق مال سے ہے اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اجر و ثواب کی جگہ پر اگر اپنا مال خرچ نہیں کرتا جس کو کہا جاتا ہے بخیل مال کے علاوہ انسان اگر کسی چیز میں کنجوسی کرتا جس کو کہا جاتا ہے شو ایک انسان کو مثلاً علم دیا ہے اب اپنا علم پھیلانے میں اور اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں بکیلی کرتا ہے تو اس کو بکیل نہیں کہ اس کو کیا کہیں گے آئی بات سمجھ جائے کو اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی دی ہے اب آپ اپنے صحت اور تندرستی سے کمزور لوگ اگر کہیں پھنس جائے تو آپ ان کی مدد نہیں کرتے اس کو کہا جائے گا شور آپ علم والے ہیں حافظ قرآن ہیں اگلی سب میں امام کی کرتے ہوئے بھول گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ کہاں کون سی آئے بھول رہے ہیں کلی بلی کرو بھولنے تو ہمارا کیا جاتا ہے یعنی آپ نماز میں امام کو لکما بھی دینے میں کر کریں جس کو کہا جاتا ہے شو آئی بات سمجھے رب العالمین نے فرمایا وم کا شو خراب نرسی فلا جو انسان اپنے آپ کو شوہ سے بچائے گا وہی فلاح پائے گا متعدد احادیث میں نبی علیہ السلام صاحب نے شوہ کی خطرناکی بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے امت کے لوگوں اور میرے صحابیوں کی یا تم فنما ہوا کا نکم نکالک رقم اپنے آپ کو شوہ سے بچاؤ تم سے پہلے جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں سب کو ہلاک کرنے والی برائی جو تھی وہ شخص اللہ تعالیٰ سب کو سے بچائے اسی لیے دعا مانگا کرتے تھے لوگ اللہ کے لیے شو نفسی نسلی باد تمہیں آیا حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تاران ہو خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں طواف کرتے ہوئے بس رو رو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ مکنی شرح نفسی اللہ کے لیے نفسی ایک آدمی ان کے بالکل پیچھے نکلنے کا اس بوڑھے کو سکھلانا چاہیے تعلیم دینا چاہیے کیوں اس کو شاید ایک دعا کے علاوہ کوئی دعا یاد نہیں ہے اس لیے پورے طواف میں نے دیکھا بس ایک ہی دعا یہ بوڑھا پڑتا ہے لکیر کا فقیر اللہ کے لیے شو ہے نسی عبد الرحمان بن اوف اور اللہ اللہ تاران ہو کے پیچھے لگا تھا کہ یہ طواف سے فارغ ہو تو ان کو پکڑوں اتنے میں کسی دوسرے آدمی سے بتایا تھا اس بوڑھے کو لکیر کا فقیر ہے اس کو کچھ آتا جاتا نہیں کہا کیا ہوا کہا بس ایک ہی دعا پڑھتا پڑھا جب سے میں اس کے ساتھ طواف کر رہا ہوں بس ایک ہی دعا پڑھتا اللہ کے شہر سے تو اس نے کہا معلوم یہ کون ہے کہا نہیں کاری اللہ رسول صاحب عبد الرحمان بھی او ہیں یہ عبد الرحمان بن خوف کا نام سن کر کے اکاف ہوتا ہم نے ان کو کہا لکیر کے فقیر یہ جاہل ہیں ارے تو اتنا بڑا صحابی اتنا بڑا عالم اتنا فضیرت والا صحابی اب اس کے پسینہ نکل گئے لیکن شراب پھیرنے کے بعد اب سکھانے کے بجائے سیکھنے کے لیے پہنچ رہا ہے حضرت کیا بات ہے میں نے پورے طواف میں دیکھا آپ کیا دعا پڑھ رہے تھے اللہ مکنی شبح نفسی آخر یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول کی جاتی ہے ہر آدمی اپنی اپنی پچاسوں دعائیں مانگتا ہے آپ نے ایک ہی دعا مانگی تو عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میاں ہم اس لیے دعا پڑھ رہے تھے چونکہ ہم سے پہلے جتنی امتوں کو ہلاک اور تباہ ہونا پڑا ہے سب کو شوہ کی وجہ سے ہاں؟ تو میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہاں، شوہ سے بچانا اور سنو اگر میں نے اپنے آپ کو سو سے بچایا تو سود سے بھی بچے گا رشوت سے بھی بچیں گے حرام کی چیزوں سے بھی بچیں گے صدقہ خیرات بھی کریں گے میں نے جو دعا مانگی ہے میرے رب نے اس دعا کو قبول کر لیا ہزاروں برائیوں سے بچ جائیں گے اور ہزاروں نیکیاں ہم کرنے لگیں گے اللہ تعالی ہم سب کو شوق سے بچائے رسول اللہ علیہ وسلم بہت سارے احادیث کے اندر شو کی بڑی مذمت بیان کی ہے جو حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے ساتھ میں شرما یقون پھر رجل اے لوگوں یاد رکھنا آپ ہمارے لوگوں یاد رکھنا کوئی گناہ سے بات نہیں رہتا آدم کی اولاد کوئی ایسی نہیں جو معصومن خطا ہو وہ پچاسوں براہ برائیاں انسان کرتا ہے لیکن آپ نے فرمایا شر ما شروع پھر رجو ایک مسلمان کے اندر ہزاروں برائیاں جو پائی جاتی ہیں ان ہزاروں برائیوں میں سب سے زیادہ خطرناک برائی اور سب سے بدترین برائی جو ہو سکتی ہے آج میں وہ دو ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں سے بچائے آدمی چوری کرتا ہے آدمی شراب پیتا ہے آدمی بہت سارے گناہ کرتا ہے لیکن آپ نے فرمایا ایک مسلمان جس سے شیطان پچاسوں گنا کراتا ہے سب سے خطرناک انجام کے اعتبار سے سب سے خطرناک گنا اگر کسی کلمہ ہو کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ دو ہیں وہ کیا ہے نمبر ایک دو ہال خال نمبر ایک پہلی برائی جو انسان کے اندر سارے گناہوں میں سب سے بدترین گنا ہوتی ہے گنا ہوتا ہے اور اپنا پہلا گنا یہ شوفن ہال آدمی کے دل میں درجے کی کاشو یعنی انتہائی درجے کی بکیلی اور ہرس اور لالچ پیدا ہو جائے گی اب آپ لوگ سوچتے ہیں وہ کیسی اب آپ ذرا بتائیں آپ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائیوں کا حق رکھا ہے رکھا ہے نا آپ کے رشتے داروں کا حق ہے اگر آپ کے اندر شرس تما اور وکیلی آ گئی تو آپ سوچیں گے اگر ہر مہینے بھائی کو اتنا بھیجتے رہیں گے تو ہمارے لیے کیا رکھے گا آپ کے آپ کے پڑوسیوں کا آپ کا حق ہے آپ پڑوسی کا حق نہیں ادا کریں گے اگر کوئی غریب مسکین آ جائے گا تو آپ اس کو نہیں دیں گے حالانکہ غریب کا حق ہے اسی افوان حق ان لکھا سارے من بہو مالداروں تمہارے مال میں حق ہے غریبوں کا مقرر ہے اللہ نے حق مقرر کیا ہے غریبوں کا مسکینوں کا واٹ قربا حق کہ مسکین اور شریر بڑا بدر تبدیل تمہارے بالوں میں اللہ تعالیٰ نے کرا داروں کا حق رکھا ہے پورا پورا حق رکھا مسافر کا حق ہے شیطان کی راہ میں ناجائز جگہوں میں خرچ کرنے سے بچو ہر ایک حق پورا پورا دے دو لیکن اگر آپ کے اندر شہ اور بکیلی ہے حص اور تنا ہے تو آپ کسی کا حق ادا نہیں کریں گے اگر کبھی ہمارے بھائی آ جائیں ارے صاحب اللہ کے راہ میں دے اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینے سے بڑا ثواب ملے گا بھائی اگر ثواب ہی حاصل کرا کرنا ہے تو مال ہی سے ثواب نہیں حاصل کر سکتے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ ہم کیا پڑھیں گے جب بھی ہم کو ثواب مل جائے گا ایسے لوگ ملتے ہیں ہاں؟ ارے بھائی کیا صدقہ کرنے ہی کا ثواب ملے گا صدقہ کیے بغیر سبحان اندال ہم کیا تین گا اتنے ہزار میں کیا مل جائیں گے ایک تو یہ ہوا نمبر دو آپ ہزار جانتے ہیں نبی علیہ صاحب نے ساتھ میں سب سے زیادہ انسان کو جو نیکی جہنم سے بچاتی ہے وہ سب کا اور خیرات ایک تکنار ورو وشیش سے تمرا آپ کی وکیلی آپ کو سب کا خیرات کرنے سے روک گی آپ جانتے ہیں رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا اور رب کے غضب کو ختم کرنے والا سب سے بڑا عمل جو ہے آپ نے جہرہ فرمایا سدا کا سدا کا تو سرو گدر سب پوشیدہ صدقہ کرو گے تو تمہارا رب کتنا بھی تم پر گدب ہوگا نہ ہوگا تمہارا پوشیدہ صدقہ رب کے غصے کو مٹا دے گا ٹھنڈا کر دے گا کتنے نقصان آپ ایک گناہ انسان کر رہا ہے لیکن اس گناہ کے ساتھ اور کتنے گناہ آ رہے ہیں اس وسلم نے کیا فرمایا سب سے بدترین برائی انسان میں جو پائی جاتی برائیاں پائی جاتی ان میں سب سے زیادہ خطرناک دو ہے ایک تو شو ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا اور دوسری کیا ہے خال ان خال ان دل کی بزدلی اور دل میں پس ہمتی پیدا ہو جائے آپ سمجھتے ہیں اسلام پر شریعت پر نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت پڑتی ہے نہیں ضرورت پڑتی باطل کے مقابلے کے لیے ہمت کی اور چراغ کی ضرورت پڑتی ہے اگر انسان مسلمان کے دل میں بزدلی آ جائے تو دیکھتے ہیں نبی کی سنت داڑھی جیسی چیز کو بھی ہمارا اپنی داڑھی یہ بیچارہ نہیں رکھ پاتا کیا خیال رہے حضرت اگر دل میں ہمت ہوتی تو کبھی نہیں ہارے گا ہمت ہاں؟ کیا ہے رہے گزری ہے نا کیوں کبھی بیوی سے مقابلہ ہے نہیں بیوی کا مسئلہ ہے کبھی کمپنی کا معاملہ ہے کبھی دوست ناراض ہو جائیں گے اصل میں رکھنے کا ارادہ ہے لیکن ابھی رشتہ نہیں ملے گا کیونکہ داڑھی والوں کو کوئی رشتہ نہیں ملتا حالانکہ سب کا داڑھی والوں کو رشتہ ملتا ہے سب سے زیادہ رشتہ کس کو ملتا ہے داڑھی ملتا ہے رشتہ داڑھی والوں کو کس نے کہا لیکن ذرا دیکھو کتنی چیزیں عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن بزدلی جو ہے ہمیں روک دے رہی ہے قدم قدم شیطان آپ کا دشمن ہے نفس آپ کا دشمن ہے کفار مشکین آپ کے دشمن ہیں اے ہاں، باطل کا بار عروج ہے اور جانتے ہیں کہ ہر باطل کے مقابلے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے اور آپ کے اندر جراط نہیں ہے تو آپ کبھی باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسی لیے نبی ایشا سب سے بدترین برائی اگر کسی کلمہ گو میں دوسری جو پائی جاتی ہو چاہے بزدری کیوں اسلام پر چلنے حق کی بولند سربلندی کے لیے حق بول بانا کے لیے ہمیشہ چراغ کی ضرورت پڑتی ہے اگر انسان مومن بزدل ہو جائے تو کبھی دنیا میں حق کا غلبہ نہیں ہو سکتا اسی لیے نقر ساسان کے اس حدیث پر ذرا غور کرو جس کے اندر بیان کیا گیا کہ نبی سات نبی وقاص اللہ تعالیٰ ہو گارا کی روایت کہ نبی رہتا شام ہر فرض نماز کے بعد جو بڑی پابندی سے دعا مانگا کرتے تھے دعائیں کہا کرتے تھے ان میں ایک دعا کیا دی معنی اور نبی کا منل اج دے ول بخلے ضروری اللہ بھائی نے کمن السلے ول کوکھ لے ور جگوی ورمی واؤ من فٹن تل میا مل فت نتی دنیا واؤبی کا منفن تل نبی علیہ رہی کہا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہمت والے لیکن اس کے باوجود آپ ہر فرض کی نماز کیا دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ اپنے نبی محمد کو بزدلی سے بچا دینا اکبر اپنے رسول محمد کو بخیلی اور کنجوسی سے بچا لینا سستی اور لاپرواہی اور کہلی سے بچا لینا ہمیشہ چست رکھنا ہمت والا رکھنا ہمیشہ بزدلی سے اپنے نبی کو بچا لینا اسی لیے اللہ اکبر نبی ریترا صاحب رشاط فرماتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالی کی حدیث روایت کہ نبی ریترا صاحب نے ساتھ فرمایا اے مسلمانوں یا تک لا یجتانے ہو لا یجتانے ہو غبار فی سبیل اللہ لا یجتانے ہو غبار فی سبیل اللہ وَدُخَانُ جَهَنَّمَا وہ دکان و جہان ایرو کو یاد تھی خرجن واہ جو کی نواہی اے کو یاد رکھنا اللہ کے راہ میں شریعت کی پابندی میں جہاد کی سبیل اللہ میں اپنے گھر سے بار بار آواز سننے کے بعد مسجدوں میں آنے میں علم حاصل کرنے کی وجہ سے یا کسی نیک کام کی بنا پر آدمی باہر نکلا اور اس کے بدن پر درد گربغبار پڑ گئے تو جس انسان کے بدن پر اللہ کی راہ میں غبار آ گئے غبار دھوپ مٹی پڑ گئی اللہ کے راہ کی گرد غبار اور جہنم کا دھواں دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے دیکھا پھر آپ کیا ساتھ رواتے ہیں وہ بھی یاد رکھنا ون آج سام ونا جل جن ایمان سے تل بنوا اسی طرح سے ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بزدلی دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی جو بزدل ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا اور جو مومن ہوگا وہ کبھی نہیں ہو سکتا کیوں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن بزدل نہ بنے کیوں مومن کا سارا تعلق اللہ رب العالمین سے ذات کے ذات سے ہوتا ہے مومن کے اندر اس لیے ہمت ہوتی ہے کہ دنیا ہماری دشمن ہے لیکن اللہ ہمارا ساتھ دے گا اللہ ہمارا صدیق صحیح بخاری کا واقعہ کرایا یاد ہوگا اور سورج التوبہ چوبا کی آئے سد نبی رہے کا صاحب جب گارے سور سے اندر چلے گئے رات کی تاریخی میں ابو بکروں کو لے کر کے صاحب برابر کیا ابو بکر نے جب اطمینان کے ساتھ بیٹھے تو سدھی کے اکبر نگاہ پڑی تو سارے کفار مکہ سر تھا ہاں؟ اللہ سلگار میں ہے اور کفار مکہ یہاں سے جھانک رہے ہیں سدی کے اکبر بڑے پریشان ہو گئے کیوں اللہ اکبر کے اکبر اس لیے پریشان ہوئے وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کا کرم ہوا کہ میں آ گیا بچ گیا اب کہاں تک کافی ڈھونڈے گار میں کیا ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے اور صرف ایک بات بتائیں کہ ہاں کتنا ان کو مشقت اٹھانی پڑی کہ نبی رہتا شام کو گھر تک لے کر کے آنے میں ایک تو یہ کہتے ہیں اکبر کہتے ہیں میں نبی کو جب لے کے چلا تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے یہ پنجے جو ہیں وہ کٹ گئے تھے پیر میں جوتے نہیں گار ہاں؟ سور اس پہاڑ پر چڑھنے میں کہتے ہیں کہ میں پورے قدم ایسے قدم نہیں رکھتا تھا ہوشیاری صدیق کے کہتے کہتے اللہ کی قسم میں پہاڑ کے قریب پہنچنے لگا تو میں ایسے پیر نہیں رکھتا ایسے ایسے پر رکھا جاتا ہے کہتے میں ایسا پیر نہیں رکھتا تھا ایسے نہیں چلتا تھا بلکہ میں پورے پیڑیوں کو اٹھا کر کے صرف اپنا پنجا ایسے چل رہا تھا اور اللہ کی قسم غار سور کے پہاڑ کے قریب پہنچ کر کے پہاڑ پورے پہاڑ پر میں ایسے ہی چڑھا پنجوں کی من کیوں کہتے کے میں اس لیے پنجوں کی بل چل رہا تھا تاکہ دشمنوں کو پتا نہ چلے کہ ہاں یہاں قدم لگا ہوا ادھر کوئی گیا ہوا ہے نشانات قدم کو دیکھ کر کے گار تک پہنچ نہ سکے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے پنجے جو ہے پانچوں اگلیاں جو ہے دونوں پیروں کی لہو لہان ہو چکی تھی ایک تو یہ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے تھے تاکہ دشمنوں کو پتا چلے آپ جانتے پرانے زمانے میں جو نشانات قدم ہی سے چور کو پکڑا جاتا تو وہی پتا لگا ادھر سے آدمی آئے ادھر سے گیا آج بھی دیہات نہیں دیکھا جاتا کہ کون ادھر سے آیا ہوا سمجھ گیا اللہ ہوگا دوسری چیز ذرا ابو بکر کیا ہے کمال ذرا حجیش کے اندر آتا ہے بس اللہ تعالیٰ یہی اخلاص ہم سب کو پیدا کر دے آج تو ہم اپنے لیے بھی اس اخلاص نہیں پیدا کر پا رہے ہیں جو ابو بکر نے اللہ کے رسول کے لیے کیا تھا ابو بکر صدیق ہاں، کہتے ہیں کہ جب مکے سے نکلا مکے سے چلا تو نبی سب آگے آگے تھے اور میں پیچھے پیچھے تھا کہتے اچانک میں بڑی تیزی کے ساتھ نبی شام کو چھوڑ کر کے دور تک بھگا ہوا جاتا آگے بڑھ جاتا کبھی میں اللہ کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا تھا لیکن یہ پہلی رات ہے کہ اللہ رسول کو چھوڑ کر کے میں آگے کی طرف بڑھ جاتا لیکن اللہ رسول میرا نہ پوچھتے کہتے ہیں دور تک گیا پھر وہاں سے بھگا نکل ان کا ساتھ پھر پیچھے کی طرف جس راستے سے ہو وہ ایک کلو میٹر ایک میل تک بھاگتا ہوا جاتا کہتے ہیں تین چار مرتبہ اس طرح سے میں نے کیا تو اللہ خود نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے کیوں آگے پیچھے بھاگ رہے ہو کبھی آگے کی طرف بھگے جاتے ہو کبھی ہم کو چھوڑ کے پیچھے کی طرف بھگے جاتے ہو تو کہنے کے یار سن میں آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہوں اچانک یاد آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو سامنے سے دشمن آ رہے ہوں تو اچانک ہمارے پاس پہنچ جائیں تو اسے میں بھاگ کر کے جاتا ہوں دور تک دیکھ لوں اوامان کا راستہ ہے کہیں دشمن تو سامنے سے نہیں آ رہا ہے اور جب اطمینان ہوتا ہے کہ سامنے سے دشمن نظر نہیں آ رہا پھر پلٹ کے آ جاتا ہوں آپ کے بعد جب پہنچتا ہوں تو پھر کہیں خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا رہو پیچھے سے دشمن آ رہے ہوں اس لیے آپ کو چھوڑ کر کے پیچھے کی طرف بھاگ کر کے جاتا ہوں تاکہ اطمینان دیکھ لوں کہ اگر دشمن آ رہا ہے تو اور کسی طرح آپ کو لے کے میں چلا جا رہا ہوں اللہ رسول نے سے بھی یہ صدیق اکبر کا آنند تھا اب غار کے اندر صدیق اکبر پہنچے رسول کے لے کر کے سمجھتے تھے کہ بہت کامیاب ہو گئے نکاح وہ دشمن سامنے کھڑا بالکل اپنے گھبرا اللہ اب تو بہت مشکل ہے اب تو بھاگ بھی نہیں کرتے بھاگنے کے چانس ختم ہو گیا نا اب نہیں بھاگ سکتے آگے راستہ بند ہے دشمن سر پر کھڑا ہے نکلتے ہیں تب بھی پکڑے جاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ظالم کافی چہرے سے لے کی تعداد میں کھڑے ہیں پیچھا کر اگر اپنے انگوٹھے کو دیکھنے لگے گا جب بھی اس کی نگاہ ہم پر اور آپ پر پڑ جائے گی بہت پریشان ہوئی لیکن میرے بھائی مومن جتنی مشکلات میں آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اللہ تم نے کیا بتا ہے یہ حدالتما سر ہزاروں کافیوں کو سہیت پر کھڑے بدائی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن تم کیوں پرواہ کرتے ہو اب وقت بتاؤ تھما اس وہ جب عملہ ہو سارے تو ہمارا دو بندوں کے بارے ان دو ساتھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی بتا کے خود اللہ رب العالمین ہے بس سارا خوف دور ہو گیا اور یہی چیز ہے جس کو سورہ توبہ بیان کیا صاحب ان اللہ یہاں یاد کرو قیامت تک آنے والے مسلمانوں نبی کو جب اپنے نے کو سمجھا رہے تھے لا تحظ ابو بکر خوف نہ کرو ان مرد ہمارے ساتھ ہے تو اس لیے مومن کو بزدل نہیں ہونا چاہیے ایمان کا تقاضا یہ ہے مومن کیا کہتے ہیں نا قتل کیے گئے تو شہید اور زندہ لوٹے تو غازی ہمیں کیا پرواہ ہے مومن ہمت والا ہوتا ہے آپ ہیں لا لا ایمان الإيمان تل في قلب واحد کسی ایک کسی مومن کے دل میں ایمان اور بزدلی دونوں کا بھی اکٹھا دونوں میں ٹکراؤ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزدلی سے بچائے ہمارے اندر جراث ہمت شجاعت پیدا کر دیں جس کی وجہ سے ہم دین کی پابندی کر سکیں سارک قدمی ہمارے اندر آئے نبی کے اقوال اور افعال پر عمل کریں یہ کب حاصل ہوگی جب ہم بزدلی سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں شہ اور بکیلی اور کنجوسی سے بچائے تاکہ اپنے مال کے ذریعے غیروں کو حقوق ادا کرے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی راہ میں باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اکور کو لہٰذا واسطر اللہ علیہ واقعی